قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قضيتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين ان قوم غا کمنڈی مقدمہ نے کیوں جو ہے شعیب علیہ السلام ہم توڑا بھی تو جڑا ایمان اللہ تھارے نال ہے انہوں نے اپنی بستی تے کٹ چھوڑا گا یا پھر تم مارا دین میں مڑاؤ شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیوں ہمیں ہم تھارا مذہب نے بیزار نہ تھامی قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ہم یقیناً اللہ تعالیٰ بڑو جھوٹو بتان والا ہو جائے گا جے کدے ہم تھارا مذہب میں مڑاواں اس تو بعد کے ہونا اللہ تعالیٰ نے اس تے نجات دے تو مارا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا جی ہم اس مذہب میں مڑاواں ور جے مارو رب اللہ تعالیٰ یہ چاہے مارا رب نے ہر ایک چیز اپنا علم کا کعبہ لی ہوئی ہے انہیں اللہ ہی کی ذات پر بھروسہ کی ہوا ہے اے مارے ربا تو مارا تے ماری قوم کا بشکار حق نال فیصلو کر دے تے تو مجھ جی سرس فیصلو کرنا لو ہے وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون تے انہوں قوم کا کافر مقدمہ نے کیوں بھائیو جی تم شعیب علیہ السلام کا رستہ پر چلے گا تب تم برباد ہی ہو جائے گا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين پھر انہوں نے بچال کا عذاب نے آپ پکڑے ہو تو وہ اپنا کرم مومون دائی پیار رہ گیا الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين تو جنہ لوگوں نے شعیب علیہ السلام نہ چھوٹو کیوں تھو وہ اسرا اکلیا جنہیں کدے بچیا ہی نہیں تھا جنہ لوگوں نے شعیب علیہ السلام نہ چھوٹو کیوں تھو وہی برباد ہو گیا فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين تشويب عليه السلام ان در کنڈ پھیر گئی یا کہتا چلیا گیا جی اے میری قوم یہ لوکو میں تے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 ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون تو جے کدے بستیاں والا ایمان لے آتا اور تقوی اختیار کر لیتا تاہم ہم اسمان زمین کی برکتاں کا بوا کھول شوڑتا ور وہ نمکر گیا پھر ہم نے وہ پکڑ لیا ان کرتوتوں کی وجہ سے جڑا وہ کرے میں تھا افأمن اہل القرى ان یأتیہم بأسنا بیاتا وهم نائمون تو کیوں بستیاں آلا پھر بھی اس گلتے بے فکر ہو گیا ہیں جی ان مارو عذاب رات و رات آ جائیں جس ویلے کہ وہ ستا پاوے اوامن اہل القرى ان یاتیہم باسنا ضحا وهم يلعبون یا کیوں بستیاں والا اس گل سے بے فکر ہو گئے جی ان پر مارو عذاب دن چڑھتے آ جائے جس ویلے کہ وہ کھیڑتا ہوئے أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون تب کیوں یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی گفیہ تدبیرہ تھے بے فکر ہو گئے اللہ تعالیٰ کی گفیہ تدبیرہ تھے تو وہی لوگ بے فکر ہوئے جڑا برباد ہونا لائیں أولم يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون جڑا لوگ اگلا لوکاں لوک مرن سے بعد زمین کا وارث بنیا انہوں نے یہ سبق نہیں لبو کہ جے کدے ہم چاہ تو ہم انہوں نے انہوں کا گناہ کی وجہ سے پکڑ لیا تو ہم انہوں کا دلوں پر مور لا چھوڑا پھر وہ سنی نہ سکے تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك الله على قلوب الكافرين یہ بے بستی ہیں جن کا کچھ حالات اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تانا سنا رہے ہیں کہ یقیناً انہوں کو انہوں کا رسول صاف صاف نشانی لے گا آیا تھا پھر وہ اس چیز پر ایمان نہیں جایا جس نے پہلا انہوں نے کیوں کیوں تو اللہ تعالیٰ اس سے کافرہ پر مور لا چھوڑے وما وجدنا ليكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين تو انہوں بچو متا لوگ انہوں نے وعدو پورو کرتا نہیں دیکھیا اور انہوں نے انہوں نے مجھ لوگ نافرمانی کرنا رہی دیکھیا ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فرعون انت بعد موسیٰ علیہ السلام اپنی نشانی دے گئے فرعون تو اس کا درباری مقدمہ یعنی لمڑا در چلایا ور انہوں نے ماری آیتہ ور ظلم کیو پھر دیکھ لیو فساد کرن علاوہ انجام کس ہو رہے ہو وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين تو عليه علیہ السلام نے فرمایا او فرعون ہوں جہانا کا پروردگار کی طرف رسول ہوں حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببجنة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل میرا ور فرض ہے یہ ہوں اللہ تعالیٰ ور سچ تو سوا کا گل نہ کن بے شک ہوں تھارا کڑا تھارا رب لی طرف ہوں صاف دلیل لے گا آئے ہوں لہذا تو بنی اسرائیل نہ میرا نال بھیج دے قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فرعون بوليو اے موسیٰ علیہ السلام جے کر تم کوئی موجزو لے گا آیا ہے تو اسنا پیش کرو جے تم سچائیں فَأَلْقَا عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تُعْبَانٌ مُبِينٌ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سوٹی سٹی تو وہ چون چک کی ایک صاف ناگ بن گئی وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ تو اپنو ہاتھ کچھے ہتھوں کڈیو پھر وہ چان چکی دیکھن والا نے اگے لشکن لگ دیو قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لساحر عليم فرعون کی قوم کے لوگوں نے مقدمہ نہیں کیوں واقعی یہ شخص تگڑو جانکار جادوگر ہے یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون یہ تونہ تھارا ملک تے باہر کٹ دینو چاہوے تو دسو تھاری کیس رائے قالون أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين انہوں نے کیوں موسیٰ علیہ السلام نا تو انہوں نے پائی نا اجو ٹل دے دیو اور شہرہ ماں کتھا کرنا را چلا شڑو یعتوك بکل ساحر علیم تو جی میں تھارا کو لیں سارا مہر جادو کرنا لے آجیں وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين تو جادوگر فرعون کو لے آ اور کہن لگا کہ جی ہم غالب آگیا گیا تا ہونا کوئی بڑو انعام تے لبے گو نا قال نعم وإنكم لمن المقربين فیرون نے کیوں آہو تے تاں تم میرا مقربہ میں شامل ہو جائیں گا قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين جادوگران نے کیوں اے موسیٰ علیہ السلام یا تے تم پہنا سٹو یا پھر ہم ہی سٹ دیاں قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم موسى علیہ السلام نے فرمایا تم ہی سٹو تو جس ویلے انہوں نے جادو کی چیز سٹ دیتی انہوں نے جادو نال لوکاں کی نظر بن چھوڑی تے لوکاں ور دہشت کر لی اور انہوں نے تگڑو جادو دسیو وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام دروئی کی جے تم اپنی سوٹی سٹ تم ہی اپنی سوٹی نہ سٹ دیو بس چان چکی وہ انہوں نے بنایا وہاں جادو نہ نگن لگ گئی فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون پھر تے حق باندھے آگئے اور فرعونیوں کا سارا کرتوت باطل ہو گیا فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين تو وہ اتار گیا اور ذلیل ہو گیا مڑیا وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو جادوگر سجدہ میں ٹھہ پیا قالوا آمنا برب العالمين اور کہنے لگا ہم جہنم کا فارن ہار پر ایمان لے آیا رب موسیٰ و ہارون وہی جڑو موسیٰ علیہ السلام تو ہارون علیہ السلام کو رب ہے قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون فرعون بولے ہو تم اس تم اس پر اس تو پہلا ایمان لے آیا جی ہوں تو انہیں اجازت دے تو بے شک یوں ایک چھال ہے جڑو تو نے رل گئے اس شہر میں کیو ہے تاں جے جی تم ایت رین آنا ایتو کٹ شونے بس ان تاونا ہی تونا پتھو لگ جاؤ لَأُقَطِعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ مَجْمَعِينَ ان تھارا ہاتھ تے پیر مخالف پاسا دیکھ پاؤں گو پھر ان تم سارا نا ضرور سولی ور چاڑوں گو قَالُوا انہوں نے جواب دیتو جو بے شک ہونے اپنا رب کو لئی ہیں وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا علينا قبرا وتوفنا مسلمين تو تو ہونا کیڑی گل کی سزا دے بس اس سے گی کہ ہم اپنا رب کی آج تور ایمان لے آیا جس سے لے مارا کولے پجی ربا تو مارا اوپر صبر کا چھم لا دے تو تو ہونا اسلام کی حالت میں موت دئیے وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون فرعون کی قوم کا مقدم کہنے لگا کیوں تو موسیٰ علیہ السلام تو اس کی قوم نہ اس سیرا چھوڑ دیا گو تانجے وہ ملک ماں اتی چکتا پھرے اور تنہ تا تیرا بنایا با خدا نا نیوں ہی چھوڑ چھوڑے وہ بولے ہو ہم ہونی انہوں کا بچہ نا قتل کراماں گا تا انہوں کی کالسریاں نا زندی رہن دیاں گا تا ہم یقین انہوں پر غلب رکھاں قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين موسى علیہ السلام نے اپنی قوم نہ فرمایو تم اللہ تعالیٰ کو مدد منگو تو صبر کرو بے شک زمین اللہ تعالیٰ کی ہے وہ اپنا بندہ بچوں جس نے چاہے اس کو وارث بنا دے تو چھتر کامیابی اللہ تعالیٰ تے درن آئیں گی ہے قالوا بما من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون انہوں نے کیوں ہم تے تھارا آن تے پہلا بھی مصیبت میں ریا تے تھارا آن تے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے فرمایو تابلہ ہی کھارو رب تھارا دشمن نہ حلاک کر شڑے گو تے انہوں کی جگہ تو انہوں زمین کو حاکم بنا دیا گو پھر دیکھے گو کہ تم کس طرح عمل کریں وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَلَقْصِنَّ من الثمرات لعلهم يذكرون تاونے فراؤنیاں نا سخت روڑا تکال اور فصلہ کا نقصان پگڑیو پکڑیو تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون في جس قرية انہوں پر خوشحالی آوے تھی وہ کہیں تھا یا تو مارے ہی واسطہ ہونی لوڑی ہے تو جے ان پر کئی مصیبت آ جائے تھی تو اس نے موسیٰ علیہ السلام تو ان کا سنگیاں کی نوست سمجھے تھا سنو ان کی نوست ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہیں ور انہ بچوں مدہ لوگ جانتا نہیں وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے کیوں تم مارا بر جادو کرنے واسطے جڑو بھی موجود لیاؤ ورہاں توڑا من نالا تھا بالکل نہیں فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين في چھوڑ دیتو انہیں انور طوفان تسلیہ تچچڑی تڈڈ اور رت یہ سارا کنی کنی موجزہ تھا وروے تکبری کرتا رہا تو وہ تھائی جرم کرنا لالوک وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى دْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ لَإِن كَشَفْتَ عَنِّي الرجز لنؤمنن لك ولنغسلن معك بني إسرائيل تو جس میں ان پر کوئی عذاب نازل بیٹھو وہ کہے تھا اے موسیٰ علیہ السلام تو مارا واسطہ اپنا رب کو دعا منگ جس کو اس نے تیرا نال ودو کیو ہوا ہے جیتے ہیں یہ عذاب مارا پہ اٹا چھوڑے ہو تاہم ضرور تیرا کہن ور ضرور ایمان لے آواں گا تے بنی اسرائیل نہ وی تیرا نال چلا چھوڑوں گا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينقصون اور جس ویلے ہم اس عذاب نہ انہوں نے کچھ مدت واسطے اٹھا چھوڑا تھا جس توڑی انہوں نے پجنو ہی تھو تا میں تد ہی وعدو توڑ چھوڑے تھا فانتقلنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فرعون ان کو بدلو لیو تو انہیں وہ سمندر میں غرق کر چھوڑیا کیوں جب ماری آیتا نہ چوٹھی کے تھا تب انہ تے غافل تھا وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا وَدَمَّ دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون تو جڑا لوگ لسہ سمجھا جی تھا ہونے میں اس زمین کا لیندہ چڑھتا کا وارث بنا شوڑیا جس میں ہونے برکت رکھی تھی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھارا رب وہ نیک وعدو بنی اسرائیل ور انہوں کا صبر کی وجہ سے پورو ہو گئے رہے ہو تو فرعون اور اس کی قوم نے جو کچھ بنایا تھا تو جڑا اچا اچا محل بناوے میں تھا انہیں وہ سارا کچھ ملیا میٹ کر چھوڑیو وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون تو انہیں بنی اسرائیل سمندر تے پار چار چھوڑیا پھر وہ ایک کسی قوم کو لنگیا جیڑی اپنا بتاں کی پوجا میں لگی ہوئی تھی اس پر وہ کہن لگا اے موسی علیہ السلام تم مارا واسطے بھی اس سے رائے خدا بنا دیو جس طرح انہاں کا خدا ہے موسی علیہ السلام نے فرمایا تم بڑا ہی جائے لوگ ہیں إن هؤلاء ما ما هم فيه كانوا يعملون یہ لوگ جس کام میں لگا ہوئے وہ ضرور تباہ ہونا لو ہے تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ ہے بھی سرو ہی باطل قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين فرمایو ہوں اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے کسی اور نہ تھارو خدا بناؤں حالانکہ اس نے تو دنیا جہان پر فضیلت دیتی ہے وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم تجيتو کرو جس ویلے ہونے تونا فرعونیت نجات دے دیتی تھی جڑا تونا مجھ پیڑی سزا دے میں تھا وہ تھارا بچہ نہ قتل کرے میں تھا تے تھاریاں عورتاں نہ زندی رہن دے تھا تو اس میں تھا تو اس میں تھارا رب کی طرفوں تھاری بہت بڑی آزمائش تھی وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين تو انہیں موسیٰ علیہ السلام نال تری راتاں وہ وعدو کیو اور دس راتاں وہ وعدو کر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 تو ہونا ربا تو اپنو آپ دس جی ہوں تینا ایک نظر تک لیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو منہ کدے نہیں دیکھ سکتو ور پہاڑ در تک پھر جے وہ اپنی جگہ کھلو رہے ہو تا تو منہ تک سکے گو پھر جس ویلے انہوں کا رب نے پہاڑ ور تجلی فرمائی تا اس تجلی نے اس نے پھنجڑ پھنجڑ کر ہو تا موسیٰ علیہ السلام کرانی کھا گئے ٹہ پیا پھر جس ہوش میں آیا کہن لگا تو پاک ہے ہوں تیری بارگاہ توبہ کروں تا ہوں سب مورا ایمان لیان آلوں قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين لا نے اے موسیٰ علیہ السلام میں تنا اپنی پیغمبری تا اپنا کلام کے ذریعے لوکا بچوں چن لیو ہے تو لے لے जो कुछ मैं तिना अता कियो ہے تو شکر گزار ہو جا وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فَخُذْنَا بقوة وَأْمُوا قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الْفَاتِقِينَ انہوں نے انہوں واسطے تختیاں اور ہر قسم کی نصیحت ہر ایک چیز کی تفصیل لکھ دیتی بس تم انہوں نے مضبوطی نال پکڑ لیو تو اپنی قوم نہ حکم دیو جب اس کا سونا سونا حکمہ نہ پکڑ لے ہوں تاولا ہی تونا نہ فرمانا کو گھر دس چھوڑوں گو سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأبني اپنی آیتیں ان لوگوں پھر رکھوں گا جڑا زمین ماں اناک کمانڈ کریں تو جے کدے یہ ساری نشانی میں دیکھ لیں تو ہمیں ایمان قبول نہیں کرتا اور جے یہ ہدایت کا رستہ نہ دیکھیں تو اس نے اپنو رستو نہیں بناتا اور جے کدے گمراہی کو رستو دیکھ لیں تو اس نے ضرور اپنو رستو بنا لیں یہ سب کچھ اس گلوں کیوں جے انہوں نے ماری آیتہ نہ چوٹھی کیوں تو یہ نے غفلت مانی ہی والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون اور جنہ لوکاں نے ماری آیتاں تے آخرت لی ملاقات نہ جھوٹ سمجھو انہاں کا سارا عمل برباد ہو گیا یہ جسا عمل کرے انہوں نے اسے ہی بدل دیتو جائے گو واتخذ قوم قوم موسى من من بعده عجلا جسدا له ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين السلام کی نے کا تور ور جان تو بعد اپنا گینا وہ ایک کھڑ بچو یعنی ایک کرنگ جو بنا لیو جس وچو رمن کی آواز آوے تھی کیوں انہوں نے اتنو بھی نہیں دیکھیو جی وہ انہوں نال نہ گل کر سکے تو نہ وہ انہوں نے سدھو رستو دس سکے انہوں نے اسنا خدا بنا لیو تو وہ بڑا ہی ظالم تھا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ظَلُّوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين تو جس کڑی بے اپنی کھٹی ور پشے مانو گا اور انہوں نے دیکھو جب گمراہ ہو گیا ہیں وہ کہن لگا کہ جے کدے مارو رب مارا ور رحم نہ فرماوے اور مارا گناہ معاف نہ کریں تو ہم سروں ہی برباد ہو جاؤں گا ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم علم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين تو جس ویلے موسیٰ علیہ السلام سخت لہر تے اس افسوس نال پریاوا اپنی قوم کو لے واپس آیا انہوں نے فرمایا تو نے میرے پیچھے میری مجھ پیڑی جانشینی کی ہے کیوں تو انہیں اپنا رب کا حکم تو پہلا تاول کر لی انہوں نے تاول ماں تختی ایک پاسے رکھی اور اپنا پائی کو سر پگڑ گئے اس نے اپنے در رون لگا علیہ السلام نے عرض کی او میرے ماں جایا پائی ان لوکا نے منا ہوڑو سمجھو تو ممکن تھو جی یہ منا قتل ہی کر چھوڑتا لہذا تو میرے اوپر دشمنوں نہ آسا تو منا ان ظالم لوکا میں شامل نہ کر قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين موسى علیہ السلام نے عرض کی اے میرے ربا تو منا تو میرا بھائی نہ بخش دے اور ہونا اپنی رحمت میں داخل کر دے تو تو سب سے بد رحم کرنا لو ہے ان الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک جنہ لوگوں نے بچھانا خدا بنا لیو ہے انہوں بنا ہی پروردگار کو کہہ ہوا ہے وہ تو دنیا کی زندگی میں ذلت بھی اور ہم کوڑ بنا آلانا اسی سزا دیا والذين عملوا ثم تابوا من من بعدها بعدها وآمنوا إن ربك لغفور وی جنہ لوگ نے برا عمل کیا پھر اس تو بعد انہوں نے توبہ کر لی تو ایمان لے آیا بے شک اس تو بعد تیرو رب بخش آج مہربان ہے ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون تجد موسى عليه علیہ السلام کو روڈ ٹال گیو انہوں نے بھی تختی چک لی اور انہوں کا مضمون میں ہدایت رحمت تھی لوک واسطے جڑا اپنا رب تو ڈرے واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين موسى عليه السلام نے اپنی قوم بچوں ستر جنا مارا متیاو وقت پر آن چن لیا پھر جس کڑی انہوں نے پچالنے پگڑیو انہوں نے عرض کی اے مارا رب جے کدے تو یہی چاہتو تا ان مینا بھی پہلا ہی علاق کر کیوں تو کیوں اس حرکت پر الاک کر دیا گو جیڑی مارا کچھ بے وکوفہ نے کی ہے یا تے بس تیری ایک ازمائش ہے اسی ازمائش نال تو جس نے چاہے گمراہی میں سٹ دے تو جس نے چاہے ہدایت دے دے تو ہی مارو کار ساز ہے تو تو ہونا بخش دے تو مارا ور رحم فرما تو سب تے سرس بخشن آلو ہے وَاتُّبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسنكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون اے اللہ تو مرا واسطہ اس دنیا میں اچھائی لکھ دے تا آخرت میں بے شک ہم تیرا در متوجہ ہو گیا فرمایو ہوں عذاب تے جس ور چاہوں سے ور کر لوں اور میری رحمت تے اور میری رحمت نے دے ہر ایکڑ چیز نہ اپنا ہے تے اس نہ ہوں واسطے ضرور لکھوں گا جڑا اللہ تعالیٰ تو ڈرے زکات دیں تے جڑا ماری آیتہ ور ایمان لیاویں الذين يتبعون الرسول نبيا أميا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون جڑا اس امی رسول تے نبی کی پیروی کریں جن کی پیشن گوئی وہ اپنے کولے تورات تے انجیل میں لکھی بھی دیکھیں وہ نبی جڑا انہوں نے نیک کو حکم کریں تے مندہ کما تے انہوں نے ٹھاکیں تے وہ انہوں واسطے پاک نہ حلال قرار دیں تے انہوں نے گندی چیزاں آرام کریں تے انہوں لوگوں پر جڑا بھارا پار تے بندش تھیں وہ انہوں نے اس وروں لا چھوڑیں کہ جڑا لوگ انہاں پر ایمان لیایا تو جنہاں نے انہاں کی حمایت کی نالے انہاں کی مدد کی تو جڑا اس لوگ پر چلیا جڑی انہاں کے نار نازل ہوئی ہے یہی لوگ کامیاب ہونا لائیں قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو او لوکو ہوں تم سارا در اللہ تعالیٰ و رسول ہوں جس اللہ کی اسمانہ ماں بادشاہی ہے اس سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہی زندگی دے تو وہی موت دے لہذا تم اللہ تعالیٰ تے اس گا امی نبی رسول ور ایمان لیاؤ جڑا آپ بھی اللہ تعالیٰ تے اس گا کلامہ ور ایمان لیاویں تے انہ کی پیروی کرتا رو تانجے تم ہدایت حاصل کر لیں وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّتٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ تے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ایک جماعت تھی جیڑی حق کے مطابق لوگ رستوں دس تھی اسی کے مطابق انصاف کرے تھی وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر بدست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون تو انہوں نے بارہ خاندان میں بند گئے انہوں نے کنی کنی جماعت بنا شوڑی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام در وحی کی جس ویلے کہ انہوں نے قوم نے پانی منگیو تھو جے تم اپنی سوٹی نہ پتھر ور مارو پھر اس پتھر وچوں بارہ اما فٹ پیا تو سارا لوکاں نے اپنا پانی پین کی جگہ کو پتو لگ گیو تو انہوں نے انہوں نے چاڑ کی چھان کر شوڑی تو انہوں نے انہوں نے من تے سلوہ نازل کیا تے انہوں نے کیوں انہاں پاک چیزاں جیڑی جی نے تھوڑا دیتی ہیں تے انہوں نے مارو کچھ نقصان نہیں کیو بلکہ وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتا رہا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين تو یاد کرو جس ولہ انہوں نے کیوں گیا تھو جے تم اس بستی میں جا کے بس جو تو اس میں جتو چاہے کھو اور توبہ توبہ توبہ کہتا جائیو نالے اس کا بوا بچوں لفظ آجزی نال بڑیو ہم تھاری خطا معاف کر چھوڑوں گا نیکو کارانا ہم ایک اور گل کہنی شروع کر لی تا ہونے انہور اسمان تو سخت عذاب چلائیو اس وجہ تو کہ وہ ظلم کرے میں تھا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِيهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يسقون تم انہوں اس بستی کا بارہ میں پوچھو جڑی سمندر کا کنڈے بسے تھی جد بار کا تیارا کا بارہ میں وہ حدوں بد گیا تھا جس لئے کہ بار آلے تیارے مچھی باندھے ہو ہو گئے انہوں نے سامنے آمیں تھی تو جد بار وہ تیاروں نہیں بیٹھو نہیں آمیں تھی ایک جماعت نے نصیت کرن آلا نہ کیوں تم انہا لوکا نہ کیوں نصیت کرے جنہاں نہ اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنو ہے یا انہاں نے کہے سخت سزا دینی ہے وہ بولیا بس تھارا رب کی بارگامہ عذر پیش کرن واسطہ ہے تے اس گلوں جے شاید وہ پریزگار بن جائیں فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أنجينا الذين يذهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون پھر جس کڑی ویوا نصیحت بالکل ہی وسار گیا جڑی انہاں نے کی گئی تھی تا انہیں انہاں لوکاں نے بچا لیو جڑا برائیاں تے ٹھاکے تھا تے ظلم کرن آنا نہ ہونے سخت سزا میں پکڑ لیو کیوں جب نافرمانی کرے میں تھا فَلَمَّا عَتَوْ عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ تو جس ملے وے اس چیز میں دوئی بد گیا جس نے میں ٹھاکیا گیا تھا انہیں کیوں جاؤ تم ذریل بوجھوں بن جاؤ وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم سچیتو کرو جس ویلے تھارا رب نے یہ گل بیان فرمائی جب وہ انہا یہودیوں نہ ان یہودیاں ور قیامت کا دن توڑی ضرور کسے عیسیٰ نہ مسلط کر تو رہے گو جڑو انہوں نے سخت سزا دے تو رہے گو بے شک تھارو رب تاونا ہی سزا دین آلو ہے تو یقینا وہ بخشن آلو مجھ مہربان ہے وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بالحسنات والسجيات لعلهم يرجعون تونے میں زمین میں کنی کنی جماعت میں بانڈ شوڑیا کچھ انہاں بچو نیکو کار ہیں تو کچھ انہاں میں اور طرح گائیں تو ہم انہاں خوشحالی تو بدحالی میں عظمات تاریا تانجے بے باز آجے فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون في قنة بعد إسان لائك لوگ انها جانشين تے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا وارث بنیا جڑا بے خوف ہو گئے اس فانی دنیا کو مل بٹورے کہ ماری تو ضرور بخشش ہو جائے گی تو جے کدے اس مال انہوں نے پھر ہاتھ لگ جائے تو اس نے بھی لے لیں کیوں ان کو کتاب میں یہ وعدہ نہیں لیو تعالیٰ ور سچ تو بجن کچھ نہیں کہتے تو جو کچھ اس کتاب میں ہے انہوں نے وہ پڑھ بھی لیو ہے اور آخرت کو کار جب پرہیزگاراں واسطے ہی بہتر ہے کیوں تم سمجھتا نہیں والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضيع اجر المصلحین تو جنہ لوکاں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب مضبوطی نال پکڑی بھی ہے تو جڑا نماز کی پابندی کریں یقیناً ہم اس لوگوں کو اجر ضائع نہیں کرتا جڑا اپنو آپ سدھارے وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون تو یاد کرو جس ویلا ہونے ان کا سراں ور جس ویلا ہونے پہاڑ انہوں کا سیروں پر چک گئے اس طرح کھلو کیا تھا جس طرح چھاتوں میں تو انہوں نے یقین ہو گیا تھا جو انہوں پر ڈھینی آلو ہے تو انہوں نے حکم دیتا جو جو کچھ انہوں نے دیتا ہے اس نے مضبوطی نال پکڑ لیو اور اس میں جڑا حکم ہے وہ یاد رکھو تاکہ تم پرہزگار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 یو اس گلوں کیو کی ہو تم قیامت کے تیڑے یا نہ کہن لگ جائیں یا ہونا اس کو پتہ ہی نہیں تھو یا تم یا نہ لگ کہ شرک تے پہلے تے مارا باپ گاتا کریں تھا اور ہم تے تے انہوں کی لڑی ماں تھا پھر کیوں تو آنا اس کمور ہلاک کرے گو جڑو غلط لوکاں نے کیو او انما اشرك آباؤنا من من قبل وكنا ذرية بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون یا تم یا کہنے لگ جائیں کہ شرک تے پہلا تے مارا باپ دادا کریں تھا اور ہم تے انہ تے بعد انہ کی لڑی میں تھا پھر کیوں تو ہونا اس کم ور حالات کرے گو جڑو غلط لوکا نے کیو وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تو ہم اس طرح آیتانا کھول کھول کے بیان کرا تانجے بھی سدھا رستہ در موڑا میں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَى الَّذِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم انہوں نے اس شخص کو حال پڑھ کے سناؤ جس نے انہیں اپنی آیت دیتی پھر وہ ان بالکل ہی پھر گیو تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیو پھر وہ گمراہ لوگ لوک شامل ہو گیو ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون تو جے کدے ہم چاہتا تا ان آیتوں کے ذریعے اس کو رتبو اچھو کر دیتا ور وہ آپ دنیا پر ڈہ پیو تو وہ اپنی خواہشاں پر چل پیو پھر اس کی حالت کتا کی حالت جسی ہو گئی تو اس نے کھم کے درڈے تاں ہی جیب کٹ گیا ہوں کے یا اس نے چھوڑ دیں تاں ہی جیب کٹ گئے ہو کے یہی حالت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ماری آیتا نہ جھوٹھی کیوں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم یہ قصہ سناؤ تاکہ وہ لوگ سوچے سمجھیں ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون کتنی پہلی مثال ہے انہاں لوگوں کی جڑا ماری آیتاں نہ جھوٹی کے تو آپ اپنے اوپر ظلم کریں من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون جس نے اللہ تعالیٰ ہدایت دے بس وہی سیدھا رستہ پر ہے تو جس نے وہ گمراہ کر دیا پھر عیسائی لوگ تے کاٹا مرے نہ آئیں ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل اولئیک هم الغافلون تو واقعی انہیں مجھ سارا جن تو انسان جہنم واسطے پیدا کیا ہے انہوں کا دل دماغ تے ہیں وروے انہوں نال سمجھتا نہیں انہوں کی آنکھ ہیں وروے انہوں نال تکتا نہیں تو انہوں کا کان ہے وروے انہوں نال سنتا نہیں یہ لوگ ایوانہ آ رہے ہیں سگوں انتی بھی زیادہ گمراہ ہیں یہی لوگ غفلت میں پیاوائیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون اللہ تعالیٰ ایزا چنگا چنگا نائیں لہذا تم انہوں نالی اس نے یاد کرو تو انہا لوکا نہ چھوڑ دیو جڑا اس کی صفتہ ماں دن پیدا کرے انہا نہ تاونائیں انہا کیا یہ سزا دیتی جائے گی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ تو ماری مخلوق ماں ایک جماعت اسی ہے جڑی آگو و رستو دست ہے تو اس سے کے مطابق فیصلوں کرے سنستدرجهم من لا يعلمون تو جن لوگ نے ماری آئتا نہ کیوں ہم انہوں نے بلے بلے اس طرح چھک لیاں گا کہ انہوں نے پتو بھی نہیں لگ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ تو انہوں نے ٹھل دیتو رہوں تو انہوں نے ٹھل دیتو رہوں گو بلا شبہ میرو دا بڑو پکو ہے اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنہ ان ہوا الا نبیر مبین تو کیوں وہ سوچتا نہیں جی انہوں کا سنگی صدائی بالکل نہیں وہ تو چھڑا صاف صاف رانا رہا ہے أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون تو کیوں انہوں نے اسمان کی تو زمین کی بادشاہی ور اور ان چیزاں ور جڑی یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے غور نہیں کی تو اس پر نہیں سوچو کہ خورہ انہوں کی موت کو وقت نیڑے ہی الگ ہوئے پھر اس قرآن کے بعد تم کیڑی گل پر ایمان لیا گا من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون جسنا اللہ تعالیٰ گمراہ کر چھوڑے پھر جسنا سدھو رستو دسن کوئی نہیں تے اللہ انہوں نے چھوڑ دیا وہ اپنی گمراہی میں پمل کوسا کھاتا پھرے يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو فقلت في السماوات والأرض لا لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس يعلمون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قیامت کا بارہ میں پوچھیں جب کد آئے گی تم فرما دیو اس کو پتو تو میرا رب نہیں ہے اس کا وقت پر بس وہی اس نے باندھے لیا ہوئے گو وہ اسمانہ ماں تو زمین ماں ایک بڑو حادثہ بے گو وقت تھارا ور اچن چیتی آ جائے گی تھارا کولوں اس کا بارہ ماں اس پوچھیں جس طرح کہ تو نے اس کی تحقیق کر لی ہے تم فرما دیو اس کو علم تے بس اللہ تعالیٰ نہیں ہے ور مجھ لوگ جانتا نہیں قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دیو ہوں تا اپنی جان واسطے بھی کسی نفع نقصان کو مالک نہیں ور جو اللہ تعالیٰ چاہے تو جے کدے ہوں غیب جانتو ہو تو ہوں مجھ سارا فائدہ کٹھا کر لیتو تو منہ کدے بھی کئی تکلیف نہ پوچھتی ہوں تو بس ایک ڈران آلو اور انہوں لوکا واسطے خوشخبری دین آلو ہوں جڑا ایمان لیا میں هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين وہ وہی ہے جس نے تم ایک جان سے پیدا کیا تو اس نے اس سے تے اس کو جوڑو بنایو تانجے وہ اس نال سکون حاصل کرے پھر جس کڑی مرد بیوی نال ملیو تا اس نا جو عمل ہو گیو جس نہ لے گئے وہ ٹوٹی پھرتی رہے تو جب اس کو شکم پارو ہو گیو تا وہ دو جی اپنا رب دعا کرن لگا کہ جے تو ہونا چنگی پڑی نروئی اولاد دیا گو اس کا شریک منن لگ جائیں حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کا شرک سے مجھ اچھی ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ کیوں یہ عیسیٰ نے اس کو شریک بنا میں جڑا کچھ پیدا نہیں کر سکتا اور, اور وہ آپ پیدا کیا وہیں ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون تو نہ وہ انہاں کی کچھ مدد کر سکیں اور نہ وہ اپنی ہی کچھ مدد کر سکیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون تو جے تم انہوں نے سدھا رستہ در بلاویں تاں تھارو کیونوں وہ نہیں من سے تھارا پانے دو گل برابر ہیں پہمیں تم انہوں نے بلاؤ پہمیں چپ چپی کرو ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين بے شک تم اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے جن کی عبادت کریں وہ تھاری طرح کا بندائیں بھلا تم انہوں نے بلاؤ ہاں پھر جے کر تم سچائیں تا انہوں نے تھارو جواب دینو چاہیے أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدِينَ يبطشون بها أم لهم يبصرون بها أم لهم یو يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون کیوں انہوں نے پیرے جنہوں نے ٹورے پھرے یا انہوں نے ہاتھ جنہ نال وہ کئی چیز پگڑے یا انہاں کی آنکھیں جنہ نال وہ تکے یا انہاں نے کانے جنہ نال وہ سنے تم فرما دیو تم اپنا بنایا ہوا شریکاں نو بلا لیو پھر میرے خلاف جیڑی چال چلنی چاہے چلو تے منا ذری بھی مولت نہ دیو ان ولی اللہ الذي نزل الكتاب وَهُوَ يَتَوَلَّ الصَّالِحِينَ بے شک میرو مددگار تے والی بس اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے یہ کتاب نازل کی تے نیک بندہ وہ وہی مددگار ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ تو اللہ تعالیٰ نہ چھوڑ گئے تم جن کی عبادت کریں وہ تھاری کچھ مدد نہیں کر سکتا تو نہ ہی وہ اپنا آپ کی مدد کر سکیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ تو جے تم انہوں نے سدھا رستہ در بلاویں گا تو ہمیں سن نہیں سکسیں تو تو انہوں اس طرح صحیح ہے وہ جوے تر تر تھارا در تکیں ور حقیقت ماں انہوں نے کچھ نہیں دستو خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم او جانی کر چھوڑو تے نیکی وہ حکم کرتا رو تے جاہلا تو کنڈے ہو جاؤ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْوَ فاستعذ بالله سميع عليم جے کدے شیطان کی طرف اترو کچھ بس بسو تو تم اللہ تعالیٰ کی دائی نہ بڑھ بے شک وہ خوب سننا لو جاننا لو ہے إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بلا شبہ پرہیزگار لوکانو جس ویلے شیطان کی طرفوں کچھ بس وسوسوں میں وے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جائیں پھر تاولا ہی انہوں کی ات کھل جائیں وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون تجڑا انہاں شیطان پائیے वे उन्होंने گمراہی मां چھکتا لے जाएं پھر کائے कसर نہیں چھوڑتا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَ اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّ إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون تو جب تم انہوں کو لے کوئی موجزو نہیں لیاتا تم کہیں جب تم نے پہلا سے کوئی موجزو کیوں نہیں بنا لیو تم فرما دیو ہوں تو بس اس سے چیز پر چلوں جیڑی میرا رب نے میرا در وہی کی ہے یہ مجھ ساری دلیلیں تھارا رب کی طرفوں تا ایمان لیان آنا واسطہ ہدایت اور رحمتیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تو جس ویلے قرآن پاک پڑھے ہو جائے تم اسنا کن لاغے سنتا رو تو چپ ریا کرو تانی تھارا اوپر رحم کی ہو جائے ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بے شک جڑا فرشتہ تھارا رب کو لائے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرن تو تکبر نہیں کرتا تو وہ اس کی تسبیح بیان کریں اور اسنا سجدو کریں صدق الله العظيم